ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں بہیں وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب یعنی ریشم کے باریک اور کنادیز یعنی موٹے کے پہنیں گے وہاں تختوں پر تکیا لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ